يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتے جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سود میں بے برکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سود کو برباد کرتے ہیں یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتے ہیں یا اس کی خیر و برکت مٹا دیتے ہیں علاوہ ازی دنیا میں بھی وہ تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب جیسے اور جگہ ہے قلع و طیب یعنی اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتا گو تم کو ناپاک کی زیادتی تعجب میں ڈالے اور جگہ فرمایا وہ یج الخبیس باغ و اعلی باغن فیرکم ف جعلالحو فی جہن یعنی خباصت والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ اللہ انہیں جہنم میں جھونک دیں گے اور جگہ فرمایا وہ میں ای تم ربا یعنی تمہارے دیے ہوئے سود سے جو مال تم بڑھانا چاہو وہ دراصل بڑھتا نہیں اسی واسطے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ سود سے گو زیادتی ہو جائے لیکن انجام کار کمی ہی کمی ہے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو اناج پھیلا ہوا دیکھا پوچھا یہ غلہ کہاں سے آ گیا لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس میں برکت دیجیے لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے پہلے ہی سے جمع کر لیا تھا پوچھا کس نے جمع کیا تھا لوگوں نے کہا ایک تو فروخ نے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں لہٰذا جب چاہیں بیچیں ہمیں اختیار ہے آپ نے فرمایا سنو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ رو کے رکھے اسے اللہ مفلس کر دیں گے یا جزامی یعنی کوڑی یہ سن کر فروخ رحمہ اللہ تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے میں اللہ سے پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہ کروں گا لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے پھر یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں اس میں کیا حرج ہے راوی حدیث ابو یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا اور جزامی بنا پھرتا تھا ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے روکے رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دیں گے یا جزامی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کو بڑھاتے ہیں یوربی کی دوسری قرأات یوربی بھی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر اسے پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں اور پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتے ایک اور روایت میں ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ایک کھجور کا ملتا ہے بس تم صدقہ خیرات کیا کرو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کافروں اور نافرمان زبان زور اور بد فعل والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ و خیرات کے سبب مال میں اضافے کے وعدے کی ہوئی زیادتی پر صبر و شکر نہ کر کے مال دنیا جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کریں اور لوگوں کے مال باطل و ناحق کے ساتھ کھا جائیں یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان ناشکروں اور گنہگاروں کو اللہ پسند نہیں فرماتے پھر ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام کی بجاوری کریں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کریں نمازیں قائم کریں زکوٰۃ دیتے رہیں یہ قیامت کے دن تمام دکھ درد سے امن میں رہیں گے کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہ گزرے گا بلکہ رب العالمین اپنے انعام و اکرام سے انہیں سرفراز فرمائیں گے